السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھلتے کوتے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کئی طرح کی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں امید ہے جن بچوں کی آج چھٹی ہوگی وہ اچھی ہی گزری ہوگی اور جن بچوں نے اسکول جانا ہوگا وہ بھی مزہ ہی آیا ہوگا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سکھلاتی ہنساتی کہانی کہانی کا عنوان ہے گانے والی کیتلی اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے گلے رانا صدیقی نے جب کہ اس کو لکھا ہے انگریزی میں اینٹ بیٹن نے کرلی اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا وہ بے حد مکار اور چالاک تھا لیکن وہ ہمیشہ خود کو بہت نیک ظاہر کرتا تھا اگر وہ کبھی ٹافیوں کا پیکٹ خریدتا تو فوراً اپنی جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا اور اگر راستے میں وہ کسی دوست سے ملتا تو کہتا او اگر میرے پاس ٹافیوں کا پیکٹ ہوتا تو میں تمہیں ضرور پیش کرتا دوست کہتا کوئی بات نہیں یہ تو تمہاری اچھائی ہے کہ تم نے ایسا سوچا اور یہ سوچتا ہوا چلا جاتا کہ کرلی کس قدر ہمدرد اور سخی شخص ہے ایک دن جب کرلی گھر جا رہا تھا تو اس نے ایک عجیب سے شخص کو اپنے آگے جاتے دیکھا وہ ایک کبڑا شخص تھا جس نے اپنی کمر کندھوں اور سینے پر سوس پین پتیلیاں اور کیتلیاں لٹکا رکھی تھیں جب وہ چلتا تو برتن شور مچانے لگتے لیکن اس شور سے بھی تیز کبڑے شخص کی آواز تھی وہ گا رہا تھا کیا تمہیں ایک سوس پین کیتلی یا پتیلی چاہیے اگر تمہیں چاہیے تو میں بڑا آدمی ہوں میں پتیلیوں اور کیتلیوں کے وزن سے زمین کو لگا جا رہا ہوں ہے ہے ہے میں کبڑا آدمی ہوں کیا تمہیں ایک سوس پین کیتلی یا پتیلی چاہیے گلی کو ایک نئی کیتلی کی سخت ضرورت تھی کیونکہ اس کی اپنی کیتلی میں سوراخ ہو گیا تھا لہٰذا وہ کپڑے کے پیچھے دوڑا اور اسے آوازیں دیں کبڑا اس کی طرف پلٹا اور مسکرا دیا وہ ایک خوش مزاج آدمی تھا مجھے ایک اچھی سستی اور چھوٹی کیتلی چاہیے کرلی نے کہا ہاں، میرے پاس ایک اچھی کیتلی ہے کبڑے نے کہا اور ایک چھوٹی چمکدار کیتلی کی طرف اشارہ کیا جو اس کی کمر پر لٹکی ہوئی تھی یہ کتنے کی ہے کرلی نے پوچھا چھ پینس کبڑے نے جواب دیا اگرچہ یہ بہت کم قیمت تھی لیکن مکار کے لیے اسے چھ پینس میں نہیں خریدنا چاہتا تھا اس نے قیمت سن کر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اوہ میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ اتنی زیادہ قیمت ادا کر سکوں میں صرف تین پینس ادا کر سکتا ہوں کبڑے نے سختی سے کہا یہ بہت کم ہے تو میں ہر حالت میں چھ پینس دینے ہوں گے وہ کھڑے ہو کر دیر تک بحث کرتے رہے کبڑا کہتا چھ پینس اور کیڈلی کہتا تین پینس آخر کبڑے نے ایک تہقہ لگایا اور اپنے برتن چھنکاتا ہوا وہاں سے کہہ کر چل پڑا تم ایک مکار کنجوس بوڑھے ہو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بیچوں گا اللہ حافظ مسٹر کنجوس کرلی تھوڑی دیر تک اسے غصے میں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر چڑھنے لگا وہ کپڑے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کیونکہ اس کے گھر جانے کا راستہ بھی یہی تھا مگر اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ کبڑے سے بہت قریب ہو کر نہ چلے وہ خوف زدہ تھا کہ کبڑا سے پھر کچھ سخت باتیں نہ کہہ دے اس دن بہت گرمی تھی کبڑا شخص بری طرح تھک چکا تھا اس نے سوچا کہ اسے کہیں بیٹھ کر آرام کرنا چاہیے لہٰذا وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور جلد ہی سو گیا کرلی نے اس کے خراٹے سن لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی پسندیدہ کیتلی حاصل کر سکتا ہوں اس کے بدلے میں تین پینس اس کے پاس رکھ دوں گا جب یہ اٹھے گا تو اسے کتنا غصہ آئے گا کہ میں آخر تین پینس میں کیتلی حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہوں کرلی دبے پاؤں چلتا ہوا کبڑے کے پاس پہنچا وہ گہری نیند سو رہا تھا کرلی نے آواز پیدا کیے بغیر ایک چھوٹی چمکدار کیتلی اتار لی اور تین چمکدار پینس گھاس پر رکھ کر ہنستا ہوا گھر کی طرف چلا گیا گھر پہنچتے ہی اس نے کیتلی کو پانی سے بھر کر آگ پر رکھ دیا پانی بہت جلد ابلنے لگا اور کیتلی کی ٹونٹی سے دھواں نکلنے لگا کرلی نے چائے تیار کی اور پینے لگا اتنے میں کوئی اس کے باغ کے راستے چلتا ہوا آیا اور دروازے سے جھانکا یہ کبڑا تھا جب اس نے دیکھا کہ کلی نے کیتلی چولہے پر رکھی ہوئی ہے تو اس کے چہرے پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ آ گئی اس نے دل ہی دل میں کہا بہت خوب اب تم یہ کیتلی اپنے پاس رکھو یہ تم سے بہت اچھا سلوک کرے گی پھر کیتلی کی طرف منہ کر کے اس نے کچھ پڑھا اور کہا سنو کیتلی کلی کو وہ سبق سکھاؤ جس کی اسے ضرورت ہے کپڑا اچھلتا کودتا اور ہنستا ہوا واپس چلا گیا کیڑے نے خود کو بے چین سے محسوس کیا وہ اس طرح کیوں ہنس رہا تھا اوہ وہ صرف مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا کیڑے نے خود کو مخاطب کیا اہ مقبوڑا اس نے اپنی پیالی دھوئی اور کیتلی میں پانی بھر کر دوبارہ چڑھا دی وہ میلے برتن دھو رہا تھا کہ اس کے دروازے پر ایک دستک ہوئی اور اس کی پڑوسن ڈیم پٹ نے اندر جھانکا کیلی کیا تم نے تھوڑی سی چائے کی پتی ادھار دے سکتے ہو میرے پاس چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے اور دکانیں بہت دور ہیں کرلی کے پاس چائے کی پتی سے بھرا ہوا پورا ٹن موجود تھا لیکن وہ ڈیمپٹ کو تھوڑی سی بھی چائے ادھار نہیں دینا چاہتا تھا وہ برتنوں کی المانی کی طرف گیا اور ایک خالی ٹن اٹھا لایا اس نے پڑوسن سے کہا ہاں بالکل میں تمہیں چائے کی پتی دے سکتا ہوں اوہ ٹن تو خالی ہے کتنے افسوس کی بات ہے اگر میرے پاس چائے ہوتی تو میں تمہیں آدھی چائے دے دیتا لیکن میں ساری چائے استعمال کر چکا ہوں ڈیم پٹ نے خالد ان کو دیکھا اور پھر جانے کے لیے مڑ گئی اس نے کہا میں معافی چاہتی ہوں کرلی میں نے تمہیں تکلیف دی یہ تمہاری اچھائی ہے کہ تم نے کہا تمہارے پاس چائے ہوتی تو تم مجھے اس کا آدھا دے دیتے اچانک ایک حیرت انگیز بات ہوئی چولہے پر رکھی کیتلی کی ٹونٹی سے بہت سارا دھواں باہر آیا اور ایک باریک مگر واضح آواز میں گانے لگی مسٹر کلی کے پاس چائے کی کمی نہیں ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہے جتنا کوئی انسان ہو سکتا ہے اس ٹن میں دیکھو جو شلف کے اوپر بائیں جانب ہے اور دیکھو اس کے پاس اپنے لیے کتنی زیادہ چائے ہے پھر کیتلی نے ایک گہری سانس لی اور چلائی گڈیا بوڑھا آگ میڈم پٹ اس قدر حرضہ ہوئی کہ وہ کئی لمحوں کے لیے ساکت کھڑی رہی وہ سمجھ نہیں سکی کہ گانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے لیکن کرلی کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آواز کیتلی میں سے آ رہی ہے وہ بے حد غصے میں تھا ڈیمپٹ شیلف کے پاس گئی اور بائیں جانب رکھے ہوئے ٹن کو نیچے اتارا اس نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ چائے کی پتی سے لبالب بھرا ہوا تھا اس نے کہا بہت خوب کر لی تم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس چائے ہوتی تو مجھے اس کا آدھا حصہ دے دیتے لہٰذا میں تمہارے الفاظ کے مطابق آدھی چائے لے لیتی ہوں اس نے ٹن میں سے آدھی چائے اپنے برتن میں الٹ لی جو اپنے ساتھ لائی تھی اور باہر چلی گئی کرلی کیتلی سے اس قدر ناراض تھا کہ اس نے کیتلی کو ایک چھڑی سے مارنے کا فیصلہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ اپنے فیصلے پر عمل کرتا کسی نے اپنا سر اس کی کھڑکی میں ڈال کر اسے آواز دی مسٹر کرلی مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنی چھتری ادھار دیں گے میری چھتری کھو گئی ہے یہ کیپرس تھا جو اس کا پڑوسی تھا وہ ہمیشہ کرلی کو چیزیں ادھار دیتا تھا مگر آج وہ خود کچھ اپنے لیے مانگنے آیا تھا کرلی نے ہمیشہ کی طرح ایک بہانہ بنایا اور اسے کہا کہ میرے پاس تو چھتری نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا کیتلی نے چولہے پر سے چھوٹی سی چھلانگ لگائی اور گانا شروع کر دیا مسٹر گلی کے پاس ایک چھتری ہے وہ بہت خراب اور کنجوس ہے وہ کہتا ہے چھتری نہیں لیکن تم جاؤ ہال میں دیکھو کپرز یہ گانا سن کر اس قدر حیران ہوا کہ وہ کھڑکی کے اندر آدھا لٹک گیا کرلی غصے سے چقندر کی طرح سرخ ہو رہا تھا کپرز کچن کے دروازے سے گزر کر ہال میں آیا وہاں اسے چھتری دیکھی اور اٹھا لی اور کہا ہاں تم نے کہا تھا یہ چھتری ہوتی تو ادھار دے دیتے میں چھتری لے جا رہا ہوں کے پاس چلا گیا اور کڈلی غصے میں چھڑی اٹھا کر کیتلی کو مارنے کے لیے لپکا مگر کیتلی زیادہ پھرتیلی نکلی اسی وقت کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی کرلی نے دروازہ کھولا وہاں ریگ اور ٹیگ کھڑے مسکرا رہے تھے مسٹر کرلی ہم غریب مسٹر ٹیمبل کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں جن کا گھر کل آگ لگنے سے جل گیا ہے آپ ہماری مدد کریں گے کرلی جانتا تھا اس کی جیبوں میں کوئی پیسہ نہیں وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ تم سب لے سکتے ہو اوہ میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں آپ کا بہت شکریہ لیکن دوبارہ کیتلی کے گانے کی آواز آنے لگی اگرچہ وہ کہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس چاندی کا ایک سکہ ہے اس کے پرس میں دیکھو جو میز پر رکھا ہے ریگ اور ٹیک پورے باورچی خانے کو غور سے دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے پرس کے دیکھا جو میز پر رکھا تھا اس کے اندر انہیں چاندی کا ایک چھ پینس والا سکہ نظر آ گیا انہوں نے سکہ نکال کر اپنے باکس میں رکھ لیا اور کہا بہت شکریہ مسٹر کرلی آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ سارے پیسے لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں لہٰذا ہم یہ چاندی والا سکہ لے کر جا رہے ہیں اللہ حافظ وہ ہنستے ہوئے باہر چلے گئے لیکن پریشان بھی تھے کہ مکان کے اندر وہ کون تھا جس نے کرلی کا راز کھول دیا کرلی قدر غصے میں تھا کہ اس نے دودھ کا جگ اٹھا کر کیتلی پر دے مارا کیتلی پھدک کر ایک طرف ہو گئی اور جگ سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا دودھ بہہ کرلی کے سر پر گرنے لگا کیتلی نے ہنسنا شروع کر دیا کرلی کو اور بھی غصہ آیا اس نے ایک ہتھوڑی اٹھا کر کیتلی پر دے ماری مگر وہ پھر ایک طرف ہٹ گئی اور الماری کے اوپر رکھا ہوا آلو بخارے کے مربے کا خوبصورت جار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سارا مربع کرلی کے اوپر گرنے لگا کیتلی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی کرلی نل کے نیچے بیٹھ کر نہانے لگا اب وہ کیتلی سے خوف محسوس کر رہا تھا کرلی نے سوچا کہ اسے کسی بھی طرح کیتلی سے نجات حاصل کرنی چاہیے ورنہ وہ سب لوگوں کو اس کی اصلیت بتا دے گی نو بجے رات کو کرلی بستر پر چلا گیا کیتلی چھلانگ لگا کر نیچے چولہے پر اتر آئی اور سو گئی کرلی نے تھوڑی دیر انتظار کیا پھر وہ دبے پاؤں بستر سے اتر کر چولہے کے پاس آیا اور کیتلی اٹھا لی کیتلی جاگ گئی اور چلانے لگی مگر وہ اسے اٹھا کر باغ کے اپنے پچھلے حصے میں ڈال آیا آدھی رات کو کھڑکی پر دستک ہوئی اور وہ کہنے لگی مجھے اندر آنے دو میں گندی ہو گئی ہوں نہانا چاہتی ہوں وہ خاموش رہا مگر کیتلی دستک پر دستک دیتی چلی گئی اور آخر خود کو شیشے سے ٹکرا دیا شیشہ ٹوٹ گیا اور کیتلی اندر آ گئی کہنے لگی مجھے دھو دو کلی غصے میں کہنے لگا چلی جاؤ یہاں سے گندی کیتلی مگر کیتلی نہ گئی دوسرے دن وہ دوبارہ اس کے بارے میں گانے لگی اور ایک گانے سن سن کر تنگ آ گیا تھا بہت سے لوگوں نے کرلی کے مکان میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں سنا لہٰذا لوگ سارا دن مختلف چیزیں مانگنے اس کے مکان میں آتے رہے اور بے چارہ کرلی اپنی جان سے بیزار ہو گیا کرلی کو ڈر تھا کہ اب یہ کیتلی اس کا جب راز کھول دے گی تو پھر سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے مگر آخر اس نے سوچنا شروع کیا میں اس کیتلی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا یہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کراتی رہے گی اگر میں لوگوں کو چیزیں ادھار دینا شروع کر دوں تو یہ کیا کرے گی اب میں یہ کرتا ہوں دوسرے دن جب اس سے اس کا پڑوسی صابن کا ٹکڑا لینے کے لیے آیا تو کرلی نے بغیر کسی بہانے کے اسے صابن کی بڑی نئی ٹکیا دے دی وہ بہت حیران ہوا کہنے لگا تمہارا بہت شکریہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو کیتلی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کرلی نے اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کیا کسی کی مدد کرنا بہت ہی خوبصورت بات تھی اس نے طے کر لیا کہ اب وہ ایسا ہی کرے گا اور جلد ہی محسوس کر لیا کہ جب تک وہ جھوٹ نہ بولے اور بہانے بازی نہ کرے کیتلی ایک لفظ بھی نہیں کہتی کرلی نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ دوسروں کے کام آنا بہت اچھی بات ہے اس نے خود سے کہا میں غلطی پر تھا اب میں نیک بننے کی کوشش کروں گا کیتلی کا جو دل چاہے وہ کہہ سکتی ہے مگر اب کیتلی کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کرلی واقعی ہمدرد اور سخی ہو گیا تھا ایک دو بار وہ بھولا لیکن جیسے ہی کیتلی نے گانا شروع کیا اسے فوراً یاد آ گیا ایک دن برتن والے بوڑھے کپڑے نے دروازے کے اندر جھانکا اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکراہٹ تھی ہیلو کرلی کہو کیتلی پسند آئی کیا یہ تین پینس کے بندے سستی تھی میں اسے واپس لینے آیا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا نامناسب تھا لیکن میرا خیال ہے تم اس کے مستحق تھے کرلی نے مسکراتے ہوئے کپڑے کی طرف دیکھا اور جیب سے تین پینس نکال کر اس کی طرف بڑھائے تم کیتلی چھ پینسیں فروخت فروخت کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اسے تین پینس میں حاصل کر لیا یہ لو باقی تین پینس کپڑے نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم کیتلی مجھے واپس نہیں کرنا چاہتے دراصل میں نے اس پر ایک بات پھونک دیا تھا کیلی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن میں اس کا مستحق تھا اب میں بدل چکا ہوں اور کیتلی کو پسند کرنے لگا ہوں ہم گہرے دوست ہیں کبڑے نے حیران ہوتے ہوئے کہا اچھا حیرت ہے چلو یہ تین پینس مجھے نہ دو کلی نے کہا اچھا اگر تم نہیں لینا چاہتے تو میرے ساتھ ایک کپ چائے پیو گے جو گانے والی کیتلی میں تیار ہوگی کبڑا یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ کلی بہت ہی ہمدرد ہو گیا ہے وہ خوشی خوشی میز پر بیٹھ گیا دونوں نے چائے پی اور کیک کھایا اب مسٹر کلی اور کبڑا بہت گہرے دوست ہیں اور گانے والی کیتلی صرف اس وقت گنگناتی ہے جب وہ ان کی چائے کے لیے پانی گرم کرتی ہے آپ اس کا گانا سن بھی سکتے ہیں اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ